جان دے کے سکھا گیا اصول ہے غلام یہ رسول میں تو موت بھی قبول ہے یار اس طرح نہیں ماشاءاللہ دونوں ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہ جان دے کے غازی سکھا گیا اصول ہے جان دے کے غازی سکھا گیا اصول ہے وہ نام یہ رسول میں تو موت بھی قبول ہے وہ نام یہ رسول میں تو موت بھی قبول ہے جگر کے خون سے وہ گلشنے کے خاندان وہ ہمیں یہی بتا گئے کے نبی سجا گئے سعادتوں کا راستہ عمل سے وہ دکھا گئے سعادتوں کا راستہ عمل سے وہ دکھا گئے لٹا کے خاندان وہ ہمیں یہی بتا گئے لٹا کے خاندان وہ ہمیں یہی بتا گئے جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضل ہے شہدائے نبو سے رسالت شہدائے نبو سے رسالت غلامی رسول میں غلامی رسول میں جو نہ ہو عشق مصطفیٰ جگر کے خون سے لبی سجا کے خون سے وہ گلشن نبی سجا گئے سعادتوں کا راستہ عمل سے وہ دکھا گئے سعادتوں کا راستہ عمل سے وہ دکھا گئے لٹا کے خاندان وہ ہمیں یہی بتا گئے لٹا کے خاندان وہ ہمیں یہی بتا گئے لٹا کے خاندان ہمیں یہی بتا گئے جو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے وہ نامی رسول میں تو موت بھی قبول ہے جو عشق مصطفیٰ جو ہونا عشق مصطفیٰ جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے وہ نامی رسول میں تو موت بھی قبول ہے جان دیکھئے جی جان دیکھ جی جان دے کہ غازی سکھا گیا اصول ہے وہ نامی رسول میں جھنگ میں اسے جوا ملتے ہیں کہاں جھنگ میں اسے جوا ملتے ہیں کہاں ایسے اہل وفا اکبال کہاں اسے جاوا ملتے ہیں کہاں جھنگ میں اسے جاوا ملتے ہیں کہاں ایسے باپا حق والے کہاں ج ملتے ہیں کہاں جھنگ میں کہ جواں ملتے ہیں کہاں ایسے اہل وفا حق والے کہاں اخلاص اس میں نانو جرت بھی مدنی جیسی ہو اس میں نانوت جرت بھی مدنی جیسی ہو تک ہو کنگو ہی سا اور للکار بخاری جیسی ہو تک ہو کنگو ہی اور للکار بخاری جیسی ہو اخلاص اس میں نانوت نانو تم سا چرت بھی مدنی جیسی ہو للکار ہاں، ہاں، ہو ہم تک گنگو للکار بخارے جیسی ہاں وہ میرے کروا ملتے کہاں وہ میرے کروا ملتے ہیں کہاں ایسے با حقل کہ اصحاب کی عظمت کا پرچم گرنے پر ہم دیں گے دونوں ہاتھ بلد کر کے انشاءاللہ تکبیر جائے دمو سے صحابہ شہدائے نمو سے صحابہ ہاں، اصحاب کی عظمت کا گرنے نہ زمین پر ہم دیں گے تارکی مشن ہے کا دنیا میں پھیلا کر دم لیں گے تارکی مشن ہے کا دنیا میں پھیلا کر دم لیں گے جوان ہم سے کہا عظم جوا ہم سے کہاں ایسے اہل وفا حق آہ کہا جھنگے میں اسے جوان آپ بھی کہہ دیجئے جھنگے میں اسے جوان ملتے ہیں کہاں جھنگے میں اسے جوان ملتے ہیں کہاں جھنگے میں اسے جوان ملتے ہیں کہاں ایسے آہل وفا حق والے کہاں جھنگے میں اسے جوان کرتے ہیں کہاں ایسے اہل وفا حق والے کہاں جھنگ بے جھنگ بے جھنگے جھنگے جھنگے وے وے وے جھنگے وے بیو آ ملتے ہیں ہیں کہاں کہاں جھنگے وے ملتے ایسے اہل وفا آپا